أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن امی علیم کریم و سلطان بلیا فقد فقد خسر خسرانا مبینا اور جو شخص بھی شیطان کو اللہ کے علاوہ دوست بنائے گا پس اس نے تو بہت بڑا واضح خسارہ اٹھایا صدق اللہ العظیم اپنی اج دی گفتگو صحیح بخاری دی ایک حدیث مبارک تو کرنا سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ لما قصر الناس مدینہ منورہ دے اندر جس وقت لوگ زیادہ ہو گئے تو <clears throat> چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت تو بعد مدینے حیثیت ایک اسلامی ریاست دی حیثیت ہے اسلامی سلطنت دی حیثیت ہے اور اسلامی ریاست اور اسلامی سلطنت دی سب تو بڑی ذمہ داری عقیدے تو بعد وہ نماز با جماعت دا اہتمام کرنا اور کرانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ تمام کرنا ہے اور کرانا بھی ہے ہن نماز با جماعت دی ادائیگی یہ مسئلہ سامنے آیا بھی لوگوں نماز دے ٹائم تے کس طرح کٹھا کیتا جائے کیڑی صورت اختیار کیتی جائے جی دے نال لوگوں نو پتہ لگے کہ نماز دا ٹائم ہے تو کسی نے مشورہ دسارا عیسائی والا وہ جاقوس ہے نرسنگا وہ بجا دا جائے لوگوں کو پتہ چل جائے کیونکہ نماز کا ٹائم ہے نماز ہونے والی ہے کھڑی تو <clears throat> دوسری ہدیس ہے کہ کسی نے یہودیاں دا وہ کرن بوک او دا ذکر بھی کیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونیں چیزاں ریجیکٹ کر دیتیاں <coughs> کسی نے کیا کہ اگ جلا دیتی جائے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ نماز کا ٹائم ہے تو لوگ کٹھے ہو جان گے بہرحال یہ تین چیزاں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پسند نہ آئیاں یہودیاں دا طریقہ بھی عیسائیاں دا طریقہ بھی اور صحیح بخاری دی دیگر بخاری دی شروحات دے اندر ہے بھی وہ جڑا اگ والا مسئلہ سی نا وہ آپ نے فرمایا ذالک قال ماجوس یہ مجوسیاں دا طریقہ ہے آتش پرستان دا لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے تو بہرحال اذان دا سلسلہ شروع ہو گیا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نو حکم دیتا گیا بھی اذان کہی جائے تو گزارش یہ ہے اگ اگ ن بطور علامت بطور نشانی کسی عبادت کے سلسلے میں استعمال کرنی رسول اللہ وسلم پسند نہیں ہے تو سابت یہ ہوا بھی کوئی عبادت جس عبادت دے اندر اگ نو زیادہ حیثیت یا کچھ نہ کچھ حیثیت وہ اسلامی عبادت کہلوان دی حقدار نہیں ہے وہ تہوار وہ اسلامی تہوار نہیں بن سکتا جمعہ عیدین اے اسلامی تہوار نے انہوں دے اندر کوئی اگ شائبہ تک نہیں ہے لیلت القدر ساری راتوں دی سردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رات دے اندر بھی خاص طور پہ چراغاں کرنا اگ جلانا یا گھروں عبادت خانے روشن کرنا کوئی اس دا ثبوت نہیں ملتا تو <clears throat> شب رات جڑا اصل لفظ شب برات ہے اس سلسلے میں گزارشات کرنیا نے کہ اگر اے اسلامی تہوار ہے شابان دی پندرہ تاریخ برے صغیر دے اندر خاص طور پر پاکستان دے اندر اس رات نو عبادت دے حوالے نال ਬੜਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇhtਮਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਾਕਾਬਲੇ ਇhtਜਾਜ ਨਾਕਾਬਲੇ ਇਤਮਾਦ ਅਹਾਦੀਸ ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵਿੱਚ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ اس رات دی پندرویں شابان یا اگے وہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیابا کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اس دی فضیلت دے اندر کوئی چیز ثابت نہیں ہے پھر یہ رات بڑی مشہور ہے مولوی حضرات خاص طور پہ اہتمام کرتے کرتے ਮਸਾਜਿਦ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਇhtਮਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਬਾਦਤ ਇਬਾਦਤ ਉਹਦੀ ਠੋਸ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ اسلام دی تعلیم تو ہٹ کے تو اس دی اللہ دے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے وہ کے گر رسولا ممبا دے مات بھیا نالا وَيَتَّبِ و سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا وہ نسل جَهَنَّمَا ماں وسعت مسیرا فرمایا جو بھی مشا نافرمانی غلطی گناہ انسان کو کسی نہ کسی شکل جاتا ہے لیکن یہ شاق شاق با مفالہ استعمال ہوا ہے با مفالے دے اندر مقابلہ ہوتا ہے زارا بانی اس نے مجھے مارا میں نے اسے مارا تو میں اشاق کہ رسول کہ جڑا رسول دے مقابلے اپنے آپ لے آئے یا کسی ہور لے آئے مقابلہ شروع کر دے وے یعنی وہ نزدیک اللہ اللہ دے رسول دی حیثیت کوئی نہ ہوتا بے غیر سبیل المؤمنین مومنہ دا رستہ طریقہ کار ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਏ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਨਵੱਲੇ ਹੀ ਮਾਤਵੱਲਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇਕੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਖਤਮ ਵਾ ਨੁਸਲੇਹੀ ਜਹੰਨਮ ਇਹਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜਹੰਨਮ ਹੈ ਵਸਾਅਤ ਮਸੀਰਾ تو جہنم بہت بری جگہ ہے اللہ سانو سب نو بچائے تو یہ طریقہ اسی چونکہ سستی بڑی دکھائی اسلام دشمن لوگ اسلام دے لبادے وچ انہوں نے بڑی محنت کی بڑی ہوشیاری دکھائی انہوں نے ایسا عجیب طریقہ اختیار کیتا ਕਿ ਭੋਲੇ ਕਲਮਾਂ ਗੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਬਰਸਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਉਲਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਲਮਾ ਉਲਮਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਮਤ ਨੇ ਉਲਮਾ ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਮਾ ਯਖਸ਼ੱਲਾਹ من عباده العلماء إن الله عزيز غفور کہ اللہ تو ڈرن والے تو اصل وچ علماء ہی نے علم ہوئے گا تو ڈرنا ہے نا اگر کسی کو علم نہیں ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو میں علماء دے خلاف کیا ہونا ہے میں علماء نماز جو حالات خلاف ہوں کہ ہیں جاہل پتہ ہی نہیں ہے تو لیبل اپنے علماء دا لگا دیتا اور میں مسلمان نما یا یہ کہہ لو اہل حدیث نما منافق اور بے دین لوگوں دے خلاف کہ لیبل کچھ ہے تو کر دے کچھ نے تو بڑی ہوشیاری دکھائی ہے علماء دی ذمہ داری ہے کہ اسلام دا اصل چہرہ اور حلیہ لوگوں کے سامنے پیش کیتا جائے کفار اور اسلام دشمن لوگوں سازشوں خوب سمجھا جائے تو اتنے پرواہی کوئی نہیں غفلت ہے انہوں نے عجیب طریقے یہ سننی ادرات نہ لا لے شبرات عبادت کی رات ہے جی بڑی فضیلت والی رات ہے یہ اندر نیکی کی جائے تو نیت نئے سباب کے وعدے اس رات میں جد کہ حقیقت ہے کہ اس رات دی کوئی فضیلت ہاں شابان دا مہینہ شابان دے مہینے دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت نال روزے رکھ دے شابان دا مہینہ روزیاں دے اعتبار نال تو ہے کہ آپ نے کثرت نال روزے شابان دے رکھے لیکن رمضان دے استقبال دے طور پہ نہیں آپ شابان دے کثرت نال روزے رکھ دے خدا جاندہ کیوں اسی پابندا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑی شاید پسند ہے وہ سانو پسند ہے جہد تو آپ نو نفرت ہے وہ دے وہ نفرت ہے یہ پوچھنا مناسب ہی نہیں سمجھتے کہ محرم دے اندر آپ اتنے روزے نہیں رکھتے حرمت والے مہینے دے اندر آپ روزے شابان جد کہ حرمت والا مہینہ بھی نہیں تو نفلی روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان وچ زیادہ رکھ دے کی وجہ ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تو اساں ساری ذمہ داری کی ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب جو نبی دے وے لے لو تو منع کرے تو تو رک جاؤ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر عمل وہ مسلمان دی پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نفرت مسلمان دی نفرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ایک کسوٹی ہے معیار ہے یہ آپ دے طریقے دے اتے پرخیا جائے گا آپ دے مقابلے وچ کتنا بڑا آ جائے کوئی بندہ ساری دنیا لگ جائے کہ یار کام بڑا اچھا ہے بہترین ہے سونا لگتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چیز ثابت نہیں ہے تو وہ دی کوئی قیمت اللہ دے ہاں نہیں ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਾਮ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਕਸਵੱਟੀ ਔਰ ਮੇਯਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ اللہ دے اللہ دے رسول دی بات دے اتے قول دے اتے آپ دے طریقہ ہے کار دے اتے تے کلی کھل جائے گی دا پانی دا پانی ہو جائے گا تو دوستو ہر وہ طریقہ ہر وہ بات ہر وہ کلچر ہر وہ تہذیب جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو طریقہ جو ثابت نہیں ہے وہ چاہے لوگ کتنا بھی اس کو خوش نما کر کے پیش کرن وہ شیطانی چال ہے اور رحمانی عمل ہے رحمانی <clears throat> رحمان وہ چیز پسند نہیں ہے شیطان دا تا کام ہی یہ ہے کہ اس نے باطل جھوٹ بدت شرک اس نو خوش نما کر کے پیش کرنا تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبل کا فزین لهم و اعمالهم فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فرمایا نبی پہ جیسی ہدایت واسطے شیطان نے انہا قومہ دے باطل برے شرکیہ کفریہ آمال خوش نما کر کے پیش کیتے کہ بڑے چنگے کام کر رہے ہو نبیاں نو پریشان کر دیتا قومہ نے زئیا لہم الشیطان و آمالہم تو اے ہی صورتحال ہونا ہے کلمہ کو شرک کر رہا شرک اللہ دا غیر پوجیا جا رہا ہے مداراں دے چڑھاوے نظراں نیازان کتے گیارویں ہے کتے بارویں ہے کتے کوئی ہے کتے کوئی ہے تو بدعات نے خرافات نے تو لوگ شوق ذوق نہ احتمام یہ کر کرتے لیکن زراخ گہری نظر نال دیکھا جائے تو حقیقت کچھ بھی نہیں جس طرح یہ شب برات ہے کتنا احتمام ہے اخبار کے اندر کالم مولوی ادرات دے فضائل امبار لگ رہے ہیں تو جنا کو پوچھا جائے بھی حدر صاحب آ جڑی حدیث تصویر پیش کیتی ہے یہ سنت کے اندر فلاں آدمی ہے وہ چڈو جی ایک کلییا اور ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ فضائل وچ فضائل وچ جیڑی بھی حدیث جیسی بھی ہے من کڑت ہے جالی ہے بوگس ہے جھوٹھی ہے موضوع ہے جیڑی بھی ہے نا فضیلت فضیلت دے اندر تو بیان بھی کرنی چاہیے تو وہ عمل بھی ہونا چاہیے جو کہ بالکل ہی غلط ہے میرے دوستو دین دے اندر اضافہ نہیں ہے دین اسلام ایک سادہ صاف ستھرا دین ہے یہ تنقیس نہیں ہے کسے دا کسے دی شان کٹانا نہیں ہے اور دے اندر مبالغہ امیزی بھی نہیں ہے اللہ اللہ تو خیر اے شب بارات اے کئی وجوہات تو غلط ہے نمبر ایک اس بارے وچ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جتنی بھی احادیث اس بارے آئیاں نے سب سب ضعیف من گڑت اور موضوع نے ایک سید ادیس بھی نہیں ہے دوسری بات کیوں غلط ہے شب برات یہ اندر آتش بادی ہے دسو عبادت دی رات ہوئے پھر بارود استعمال ہو رہا ہے ہاں، آتش بادی ہو رہی ہے چراغاں کوئی ہے طریقہ عبادت دا عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالوں ود کے کوئی کیا عبادت کرے گا جتنا پیار اللہ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کوئی آدمی کہے نہ کہ میں ود کر لوا وہ ود کرے گا بھی تو ہو نہیں سکے گا وہ قبول نہیں ہوئے گا تو عبادات دے نال چراغاں آتش بازی بارود دا استعمال یہ کوئی تعلق نہیں ہے سارا ماحول متافن بنا دیتا ہر پاس بدبو ہی بدبو ہے یہ جی کی ہے یہ جی شبرات منائی جا رہی بھی ایک پاس فضائل نے اس رات دے عبادات دے طریقے تساں بنائے تو ایک پاس آپس جوڑ ہی کوئی نہیں ہے آزان اذان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو ازان ہوں تو شیطان دوڑتا دوڑتا اتنی دور چلا جاتا ہے کہ جتھے اذان دی آواز نہ سنی جائے اذان اللہ نو بڑی پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان دین والا تو بشرطے کہ اذان صحیح دے ایویں نو جفے نہ مارے ہون کسی نے کئی تو ایسے لوگ نے ماشاءاللہ اللہ ٹوٹلی غلط ہے تو جفا ایسا ماریا ہوں مجال ہے دوسرے نو اجازت ہو اذان ہوئے صحیح سننے مطابق اور الفاظ کی ادائیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے دن انہ معذرہ اللہ تعالیٰ نمایاں کرے گا نمایاں تو اذان کے سلسلے میں اگ کا استعمال سامنے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم ریجیکٹ کر دیتا نا نہیں ہے دے تھے پوری دی پوری رات وہ پندرہ پٹاس چل رہی ہے بارو استعمال ہو رہی آگ استعمال ہو رہی ہے آتش بازی ہو رہی ہے تو سننی نو نئے سمجھ نہیں آ رہی بھی یہ کیا ہے فراڈ نہیں ہے یہ اللہ دی بغاوت نہیں ہے اور یہ ناقابل برداشت جہالت نہیں ہے کوئی کوشش ہی نہ کرے تو بہت سارے مولوی حضرات اہل حدیث بھی ہیں وہ اتنے تساہل <clears throat> تساہل دا شکار وہ خیر ہے یار وہ کچھ نہ کچھ ملتا تو ہے ہی ہے نا تو ملتا تو بڑا کچھ ہے میرے دوستو دیکھیے یہ اندر اسراف ہو رہا ہے آتش بازی کی وجہ تو یہ چیز حرام پھر اسراف بارود استعمال ہو رہا ہے پٹاساں جانے بچے آوارہ گردی دے شکار اسراف اسراف اللہ نو بڑا نا نا ہے اسراف دی اجازت اسلام دے اندر نہیں ہے پھر تھی میرے تو کد لگا ہو بھی یہ سخت بولتا ہے میں کہنا ہونا بھی مساجد نہیں نہ مساجد توجہ نال توجہ نال دے کے ہاتھ رکھ کے میری بات سننا اسی مساجد عالی شان بنا دی بڑی خوبصورت زبردست کروڑا روپیہ لگ گیا تو کی ہے پندرہ منٹ واسطے مسلمان نے دے اندر ہے نماز پڑھنی ہے پندرہ منٹ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارک دے اندر سنتاں اگلیاں تے پچھلیاں یہ مسجد دے اندر پڑھن دا رواج نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاۃ اے فی بیت ہی کہ آدمی دی نماز گھر وہ بہتر ہے بنسبت مسجد ہے الا المکتوبہ صرف فرضی نماز تے پندرہ منٹ واسطے اتنے آنا ہے اندر کروڑوں کروڑا اربا روپیہ لگیا ہے کیا آرام طلبی سہل پسندی تے مساجد دے اندر اللہ دا نام کوئی نہیں معقول انداز نال معقول اللہ تعالیٰ یہ چیزاں پسند نہیں کرتا میں کہنا بھی یہ چیز اگر یہاں چیزوں کی کوئی حیثیت ہو مسجد ہے مسجد کا ایک بڑا حال بن گیا چلو اٹھ دس صفحہ دا لینٹر پا دیتا اتنے ٹائل لگ گئی تاکہ پانی تھلے نہ ہو سریا گلے نہ تو کافی ہے مسلمان نماز پڑھن پڑھنے چلے جان جانتے یہ سراف ہو رہا ہے اور اتنا بے بےدرے پیسہ لگ رہا ہے میں کہنا کہ زکوٰۃ اور خیرات یہ تو بنیادی طور پر ہی مسکینہ دا حق ہے نا مسکینہ دا تے اسی یہ کھا جاندے مدارس اور مساجد کے حوالے نال یاد رکھیے زکات اور خیرات کھلاں یہاں تو علاوہ جڑا پیسہ ہے جڑا سی بے دریک یہاں دینی مراکز دے اتنے لگا دینے دے ہاں، یہ بھی اصل میں نہ مسکین کا حق ہے مسکینہ دا حق ہے وہ بیچارے روٹی تو ترس رہے ہیں اسی اِسی سجان سجاؤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਪੜਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਵਾਂ ਨਾ مسلمان آزاد نہیں ہے مسلمان اپنے معاملے وچ مال وچ بھی آزاد نہیں ہے کہ جو مرضی کرتا پھر ہے انہوں سجے کھبے دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسلام سادہ مذہب ہے صاف ستھرا مذہب ہے سیدھا جا مذہب ہے یہ پیروکار دی شان اور عظمت اور تعارف اللہ نے پیش کیا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما فرمایا میرے بندے عباد الرحمن ہوئے ہوئے ہوئے بڑی شان ہے جو تو انجدہ لفظ اللہ بول دے نا بندے دی بڑی شان ہوں دی عباد الرحمن رحمان دے بندے ویسے تو ساری دنیا اللہ دے بندے ہی ہے کیا کافر کیا مشرق اللہ دے بندے نے اللہ دے قوانی نے کونیا دے پابند نے لیکن جدو اللہ انج دی گل کرے نا کہ میرے بندے آ ذرا ایک اور مقام گل اور واضح ہو نو جدو اللہ تعالیٰ نے لانتی قرار دیتا نا تو ان گل کی تھی کہ یا اللہ مولت دے میں تیرے بندیاں ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਾ ਇਬਾਦੀ ਜੋ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨਾ ਇਬਾਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ بے رب کا وکیلا فرمایا میرے بندے ہون گے وا تیرا داؤ پیچ نہیں چلے گا وہ میرے وال دھیان کریں گے تو میں وال خصوصی دھیان کرا گا اتنا واہ او لے سلو سلطان ਸੁਲਤਾਨੁਨ ਅਲੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਵਲਾ ਰੱਬਿਹਿਮ ਯਤਵਕਲੂਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗਲਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੇ ਇਬਾਦਤ ਹੈ چاہے وہ اپنا ذاتی معاملہ ہے مکان بنا رہا ہے ہاں، دکان بنا رہا ہے کچھ کر رہا شادی کر رہا ہے بچے دی بچی دی آزاد ہے نہیں آزاد نہیں ہے پابند ہے کہ اپنا پیسہ بھی اسی اپنا بنا بیٹھنے ہاں یہ پیسے مال یہ سڈا نہیں سانوں اللہ نے عطا کیتا ہے یہ اللہ دی عنایت ہے اللہ دی عطا ہے تے جد چاہے کھو لے کھو سکتا کہ نہیں ایک مولی صاحب ایک دفعہ نا تقریر کرنے لگے بڑی پیاری مثال انہوں نے دیتی کہ بندہ بھی عجیب بے وقوفیاں کرتا اہے بچہ جڑا نا بچہ اپنی امی کو یا اپنے ابے کو پیسے دس روپے لے بھی روپے پناہ لے جا کے نا بازار کلفی ل مزے لے لے کہ نہ چوپے لے رہے وہ جی ابے نے کہا نہ پوپا مین بھی دے دے تو پتا کہ آدر نہیں یہ میری ہے <laughs> یہ آگے میری ہے یہ وہی ہے نہیں پیسے تو تو کو لے کے گیا وہ پیسے تو اپنی امی کو لے کے گیا وہ تیرے کو ایک چوپا منگایا تو تنا میرے پیسے نے تو میں لیا ہے ہی میری ہے آئی گل ہے اللہ پیسے بندے نو تو جدو اللہ پھر نا بھی دوں میری مرضی دے مطابق کر کے پھر بندہ ہوں میری ہے میں جو مرضی کرانا اے جو مرضی نہیں کر سکتا اس واسطے شب برات اس وجہ تو بھی غلط ہے اے اسلامی تہوار اے فضیلت والی رات اس نو قرار نہیں دیتا جا سکتا کیونکہ یہ اسراف ہے فضول خرچی ہے جو کہ اسلامی کلچر اور اسلامی مزاج دے سراسر خلاف ہے ہاں کیویں قرآن فاتد القربا حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین شی تان کفو کفورا فرمایا جب مال اللہ نے دیتا ہے نا تے ذل قربا قریبی تے غریب رشتہ تے خرچ کر ول مسکین مسکین پکھے نے سفید پوش نے اپنی اولاد دی جائز ضرورتہ بھی پوریاں نہیں کر سکتے فرمایا پر میں آ کر وہ تیرے آکے چا کر مال بھی برکت ہوئے گی یہ آدھا میں آزاد ہاں میں جو مرضی کروڑاں روپیہ مسجد کے پتھر تو لگ رہا ہے تو کرنا کہ اتنے پندرہ منٹ واسطے نماز واسطے آنا بندہ خدا دس پندرہ منٹ بندے کے پسینے بھی چھٹے ہونے تو نماز پڑھ کے جا سکتا ہے تو جتنی مشقت ن جتنی کسی عبادت کے اندر مشقت ہوئے گی اتنا ثواب یاد رکھو حج کا ثواب عمرے نالوں کیوں زیادہ کیونکہ حج دے اندر مشقت زیادہ ہے کتنے منا جا رہا ہے کتنے مزدلفے جا رہا ہے کتنے عرفات جا رہا ہے نا مشقت ہے نا تو عمرہ کی ہے بیت اللہ دے سات چکر لائے سات سفا مروا دے چکر لائے تو سر منڈا دیتا چلو عمرہ ہو گیا تو حج حج حج ہے تے اللہ نے عمرے دی فضیلت نہیں بیان کی جڑی حج دی کی ہے مشقت بڑی ہے بڑی مشقت ہاں۔ وہ بندہ تین چار دن واسطے ملانگی بنیا دو چادر پائیا نے سر ننگا تے کوٹن اتنی رش اتنا ہاں اور پھر گرمی دا موسم عرفات ہے مزدلفہ ہے مینا ہے تے بندہ ملنگ بنیا تے فرمایا جے اے ہو جائے کبول فرمایا حج کر کے جدو واپس آئے گا میں گنا انج تو دیاں گا جی ماں دے پیٹ چو برامد ہے مشقت ہے تے سانو مشکتان دی عادت ہی کوئی نہیں تے اے چیزاں سانو لے کے بہ گئیاں کفار نے بڑی مشقت بڑی محنت ہے انہوں نے اندر تو ساڑی محنت ہی کوئی نہیں اصیں مطالعہ ہی کوئی نہیں کرنا اصا وہ ترخا دینا ہے بس وہ سنیا سنائیاں گلیں تو نہیں ذمہ داری ہے اے کلمہ گو دائی اور مبلغ دی کہ لوگوں دے سامنے حق پیش کرے لوگوں دے سامنے اسلام دا اصل چہرہ وہ دکھائے چاہے چہرہ اصل چہرہ کیا ہے اور جو جہالت دبیس اور گہرے پردے مشرق اور بیتی لوگ نے اسلام دے چہرے دوتے اے پائے ہوئے نے انہوں ختم کر دے اسلام بصیرت ہے اسلام بصیرت ہے شعور ہے کولہ علا بصیرتن آنا ومن تبانی و سبحان اللہ وما انا من المشرقی فرمائے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماؤ آ میرا رستہ ہے آ میرا طریقہ کار ہے کیا کی طریقہ ہے یا رسول اللہ تو اڈا آدھو ایل اللہ کہ میں اللہ دی طرف دعوت دینی ہے ہر قسم دی کے برے آئی اور بڑے آئی کی دی ہے میں فرمایا لوگوں دی طرف دعوت دین واسطے نہیں آیا کہ میں سردارانو تے چودریانو چکدہ پھرا فرمایا میں تسبیح و تحلیل کبریائی اور وحدانیت عظمت بیان کرنی ہے تے عرش معلہ دے اوتے جڑی ذات براجمان ہے میں تے او دے واسطے آیا ادعو الی اللہ تے جی یہ دعوت ہوے نا کہ لوگو اللہ دی طرف آؤ اے لوگو اے اللہ دے بندیاں نو چھڑ دیو ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਥੱਕਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਆਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ جڑا رازق ہے جڑا حاکم مطلق ہے ومن احسان قولا ممن دا الاللہ وامل صالحا وقال اننی من المسلمی فرمایا ہو دینا لو بندہ چنگئی کوئی نہیں جڑا اللہ دی دعوت دے رہا ہے لوگو اللہ دی طرف آؤ تے اللہ دی طرف دعوت اے فرمایا میرا رستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا رستہ تے اے رستہ اے دندر جہالت ہے نو علا بصیرتن فرمایا اے دنال ود کے بسیرت والا رستہ ہی کوئی نہیں سچا ہے دشمنی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا ایک گل اج ہوں کل پرسوں کی بات ہے ایک شاگرد میری ملنے واسطے آیا تو مینو کہگاف صاحب ایک گل نوٹ کی زندگی کے اندر کہ جڑا سچ بولے گا نہ وہی مخالفت بڑی ہوئے گی جنہیں سچ بولنا وہ مخالفت ہونی ہے یہ گل انہیں کرتا دیتی لیکن میرے اس نے چودہ تبک روشن کر دیتے دماغ کے میں کہ جام دنیا کے معاملات محلے کے معاملات سچ بولتا ہے سچی گل کرتا ہے وہی مخالفت ہوں کائنات کی سب تو بڑی سچائی اور سب تو بڑا سچ کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ ایک کائنات دی سب تو بڑی سچائی ہے تے جڑا اے سچائی پیش کرے گا اللہ پھر وہ ہوئے گا ہوئے گا پھر وہ پھر پتا ہے قرآن نے دسیا ہی ہے ہاں وقدالے گلے کلے نبی ادو ون زخرف القول غرورا لہذا سچائی سچائی ہے کوئی مننے یا نہ مننے تو میرے دوستو شب برات یہ تہوار اسلامی تہوار نہیں ہے خرافات نال بدعات نال یہ بھریا ہوا تہوار ہے اسلام دے نال اس پندرہ شابان دی رات دا ایک ذرہ برابر بھی اسلامی اعتبار نال یہ فضیلت دا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ایک حدیث بھی یہ فضیلت وچ نہیں ہے سراسر اسراف سراسر فضول خرچی ہے تے چکمے دے دیتے گئے بڑی عبادت ہو رہی ہے لوگ <clears throat> نفل پڑھ دے مسجد سجائیاں جا رہی ہیں یہ عجیب قسم کا طریقہ گل یہ کہ حسن اسلام اے جعلی حسن دا محتاج نہیں ہے کی خیال ہے جڑا منڈا سونا بندہ سونا انہوں کریم پاؤڈر دی ضرورت ہوں ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੀਮ ਪਾਊਡਰ ਉਹ ਲਗਾਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੋਵੇ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲ ਜਾਲੀ ਜਗਮਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਹੈ ਸਿਬਗਤ ਅੱਲਾਹ و من احسن من اللہ سبغا ونحن له عابدون فرمایا اللہ دا رنگ استعمال اللہ دا رنگ چڑھایا کرو اپنے آپ تے اللہ دا رنگ تے اللہ دا رنگ ماں مانا احسانو اللہ دے رنگ کیڑا رنگ خوبصورت ہے جدو اللہ دے دین دا رنگ بندے تو چڑھ جائے اللہ دے نور وچ اسلام دے نور دن نہا جائے اسلامی نور غسل کر لوے تو وہ پھر ہاں، انہوں فر جال ہی ڈیكوریشن كی ضرورت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ رنگ کالا ہے نین نقش موٹے ایمانداری نال دسو بھی حضرت بلال نو اساں ویکھیا کوئی نہیں نہیں نہ ویکھیا لیکن سارے دلوں دی دھڑکن ہے نا نہیں ہاں اگر ہون ممکن تے نہیں ہے ممکن نہیں ہے جن پتا اگر بفر دے محال انج ہوئے کہ کوئی کہہ دے وے کہ سیدنا بلال فلاں جگہ تے روح نما ہوئے جنہیں زیارت کرنی ہے کر لوئے تے کی خیال ہے سانو انا اپنے کوٹھیاں دی پرواہ رہ جائے گی بلال اے شان اے کنے دیتی ہے ہائے ہائے وہ کسی نے پھر کمال کیتی ہے گلاب بھی نہیں آپ دے گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے کوئی امن والا شہر نہیں مدینے نال مزن ہزارہ نے پر بلال کوئی نہزن ہزارہ نے بلال کوئی نا رب دے حبیب دی مثال کوئی نا آمنا دے لال جیا لال کوئی نا بلال رضی اللہ ایک یہ رنگ چڑھیا ہے اسلام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا رنگ چڑھیا ہے ہوئے حدیث تو بڑی مر بڑی مرتبہ سنی ہوئے گی تھی پھر سنو ہوئے میں پہلے بھی ایک دفعہ بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کعبے دے اندر داخل ہوئے نا وہ عثمان بن طلحہ کو چابی لائے گئے فرمایا چابی فڑا چابی فڑی تے کعبے دے اندر کعبے دے اندر داخل ہونا وڑنا ایک سعادت ہے سعادت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے دے اندر تشریف لائے گئے تے صحیح بخاری دے الفاظ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کون ہے جڑا کعبے دے اندر داخل ہویا کیڑے بندے نے ہائے داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القابتا و بلحل ابن رباہن و اسامت ابن زہدن و عثمان ابن طلحتا ایک کون جا رہے ہیں ابو بکر صدیق نہیں ہے عمر فاروق بھی نہیں ہے کعبے دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مئیت وچ کون نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تے سیدنا عسامہ بن زید تے ایک کو کلید بردار جناب عثمان بن طلحہ تے دوسری حدیث فرمایا آپ مراج تو واپس آئے تے فرمان لگے بلال میں جنت وچ سیر کر ہیں پیارے تے میں تو حیران ہی رہ گیا تے مینو فرمایا کھڑاک آیا جوتیاں دا تے میں جبریل کو پوچھا بھی ہے جوتیاں دا کھڑاک کدھر فرمایا تو اڈے پروان نے بلال دائے زمین تے چل دائے تے آواز جنت وچ آ رہی ہے رنگ دا اسلام دا ہے کہ اسلام دا رنگ چڑھے آئے کرو ہاں دعا اللہ تعالیٰ ساڑھے تو اسلام دا رنگ چڑھا دے تے عبدہ تے خرافہ دا رنگ لا دے وے اے جالی عبادتاں کوڑوں بنائیاں تے پھر ماشاءاللہ ایسے ایسے عجیب چکمے نے کہ جڑا شب برات عبادت کرے گا وہ دے بیڑے پار وہ انجی دیاں گلا جڑی نے نا تے یاد رکھی جی زبردست قسم دی فضیلت ہوے نا تے انہوں اللہ تعالیٰ نے اتنا متعین کر کے بیان نہیں کیتا ہوتا یاد رکھو ایک کلیہ کلییا ضابطہ کمیں دیکھیے لیلت القدر دی بڑی فضیلت ہے کیا فرمایا لہلا القدر خیر امین الفے شاہر تز ملا تو ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفاجر لیلت القدر دی ایک ہزار مہینے نالوں ہے تے کوئی دسیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا میں چیکی ہو سکتی ہے تئی پنجی ستائی تے انتی عیسوی ہو سکتی ہے تے اتے القدر نالوں بھی وعدہ ہے تو میرے دوستو حقیقت حقیقت ہی ہے کہ شب برات برات <laughs> اے اسلامی تہوار نہیں ہے اسلام دے نال اس رات دی عبادت دا کوئی تعلق نہیں ہے خاص کہ خاص اس رات وچ یہ حقیقت کی ہے ਇਹ ਜੋ ਕੋ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਨੇ ਨਾ ਇਮਾਮੇ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਇਬ ਹੂੰ 12 ਇਮਾਮ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਨਾ ਅਸ਼ਰੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਆ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਕਲਮਾ ਗੋਤ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਤਾਹਿਰਾ ਤੈਯਬਾ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦਨਾ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਫਿਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿਸਬਤ ਵੱਲ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿੰਨਾ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਔਰ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੇ ਹਸਤੀਆਂ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੂ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਸੈਯਦਨਾ ਹਸਨੈਨ ਇਹ ਸਭ ਹਸਤੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤਾਰਫ ਔਰ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸਨਾ ਅਸ਼ਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਜੀ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ سیدنا حسن تیسرے سیدنا حسین تے چوتھے امام زین العابدین پنجویں محمد باقر چھویں سیدنا جعفر صادق تے ستویں موسا قاسم تے اٹھویں علی رضا تے نم محمد تقی تے دسویں علی نقی تے یارویں حسن عسکری تے بارویں نے محمد غائب جڑے ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਖੇ ਜੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਏ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਏ ਉਹ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਉਹ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਕਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ 15ਵੀਂ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਚਿੱਟਾਂ مطلب رکے لے لے کے پانی دے حوالے کر دے تو یہ کی ہے اجے بھی سنی نو سمجھ نہیں آ رہی کہ کی چکر ہے حقیقت کیا ہے تو سانو کی دسیا گیا ہے بھی بندہ پوچھے بھی لہ القدر دے اندر اے ٹکسلے نہیں ہے تو شب برات ہے میں نا ایک دن گیا تو راوی کا پل نا اتنے فوج ہی فوج پولیس ہی پولیس میں کہ گل ہے اگر تعین نہیں پتا اج شبرات ہے تو پہرے لگے نے عجیب و کری ہوئے ہوئے مینو پھر سمجھ آئی کہ واقعی جنہ نے لکھیا ہے نا بھی یہ خاص خاص دی رات ہے اس رات وچ رکے لکھے جان گئے اس رات وچ جان گیا تے محمد غائب دے نام دیا تے شرک ہو رہا ہے بلا امام جڑے حسن عسکری دے بیٹے محمد غائب نے غائب تے تو بنایا نا ਤੇ ਭਲਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗੇ ਜੇ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਛੁਪੇ ਨੇ ਇਨਾ ਲਿllahi ਵ ਇਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨ ਕੜਤ اور جعلی گلاں انہاں دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہے تو لہذا اور ویسے بھی ایک میں پہلے بھی گل کرنا ہونا کہ جتنی حدیثاں نے نا اس سلسلے وچ موضوع نے ناقابل حجت نے تو ان لفظ یہ ہے لہ لا تنصف مین شابان شابان دسف شابان اسی کی بنائیے پندرویں شابان جے جی دا مہینہ ہوئے تے پھر پندرہ نصف بندی ہے پھر تو پندرہ بندی نہیں ہے تے اس واسطے ہر اعتبار نال جس زاویے نال بھی دیکھا جائے اے رات اسلامی تہوار نہیں ہے اسراف اے دے اندر فضول خرچی اے دے اندر بدعات اور خرافاتی پرمار اے دے اندر تے رہ گیا یہ تاثر کہ عبادت ہے جنی بھی عبادت ہوئے گی جی عبادت عبادت ہی ہے نا وہ اللہ کے اگے ہاتھ بن کے کھلنے دعوا کران گے نو میرے دوستو عبادت بندہ اپنی مرضی نا نہیں کر سکتا میں کہنا ہونا بھی بندہ زور دیا چار رکھنا دی بجائے چھ پڑھ لو گی وہ ایک رکت میں ایک رکوع ہے تو دو تین کر لو تے آدان میں اللہ اکبر اللہ اکبر چار مرتبہ ہے نا تے جے کوئی پنجا مرتبہ کہہ لو آدان ہو جائے گی نہیں ہوئے گی کیوں کیونکہ طریقہ نہیں ہے فرمایا حسب الَّذِينَ کا نہیں بنتی نیکی وہ بنے گی جنہوں اللہ تے اللہ دے رسول نے نیکی کیا ہوئے گا تو اس واسطے یہ شور ہے شور نال شور نال کچھ نہیں بنتا شور اللہ نو پسند نہیں ہے اتنے خدا دی قسم عجیب مسئلہ ہے کیا سیاست کیا مذہب کیا دوسرے معاملہ شور ہی شور رہ گیا نعرہ بازی ہے کسی نو حقیقت کا خیال نہیں ہے کسی نساس نہیں ہے بھی میں حقیقت جانا کوشش کرا میرے سامنے حقیقت آئے بور ہے وہ یار اتنے بندے اتنی دنیا غلط ہو سکتی ہے میرے دوستو شور نال حقیقت یہ ہے کہ مذہبی طبقہ بھی غفلت کا شکار ہے مذہبی قیادت اور سیادت بھی ان لوگوں کے ہاتھ بچ جی جان دیں کچھ نہیں میں ایسے ایسے لوگ دیکھے خدا کی قسمیں مرکزی مسجد کے امام تو مرکزی مسجدوں کے خطیب جہ رکو کا سادہ ترجمہ قرآن کا نہیں کر سکتے تو مینو نا وہ شیر یاد آتا بڑا ککھڑیاں دے گڑ راک ککھڑیاں دے گڑ راکے تے بگیار راکے پیڈا ممبر ہاتھ آن دے تے ایک دوجہ نو چیڈا چبڑا دے ہاتھ چودر آئی جی چود ویخو تو چودر بھی بڑی بڑی عجیب چبڑا دے ہاتھ چودر آئی تے رنہ پھرن آوارہ شرم حیا دا گیا جنازہ تے رہ گیا دید نظارہ ہورا ہاتھ بڑاویاں آئیاں تے پریاں ہاتھ چڑھلاں کاما نے شور مچایا ہویا تے کانیا ہاتھ گلے لاں شعور دی ضرورت آئے بصیرت دی ضرورت ہے لہذا تبلیغ کرو جیڑا بھی شب برات دی حیثیت مذہبی دسو انہوں نے کہیں یار آ ذرا دسو تو سی بھی آپ پٹا چوریاں پٹاخے تے پٹاساں تے برود تے اسراف تے فضول خرچی تو آ دریاواں خواہاں تے جا کے تے جا کے پلان تے جا کے چٹا کی چیزیں یہ دسو گے انشاءاللہ شاء لوگوں کو سمجھ آئے گی آخر وہاں آواز